کہ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے گفتگو میں باقاعدہ داخل ہونے سے پہلے یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آل بیت سے اور جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے اور کے والد گرامی جناب علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کی والدہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کو ہم عبادت سنتے ہیں نبی علیہ السلام والسلام نے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان کے اوپر ہمارا چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس کا تعلق عراق سے تھا اور اس نے پوچھا کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو اگر وہ مچھر مار بیٹھے مکھی مار بیٹھے تو کتنا گناہ ہے اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے اس کا کیا گفارہ ہے تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سوال کے اوپر بڑے حیران ہوئے کہنے لگے اس عراقی کو دیکھو یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مکھی مار بیٹھے تو اس کا اس کی کیا سزا ہے اس کو کیا گناہ ملے گا اس کا کیا کفارہ ہے اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے نبی علیہ السلام والسلام کے نواسے کو شہید کیا اور اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ اس کا کیا گناہ ہے کیا سنا ہے اس حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں نبی علیہ السلام والسلام جناب حسن و حسین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے پھول ہیں اتنا نبی علیہ السلام کو ان دو لاڈلوں سے پیار تھا اتنی آپ ان سے محبت کرتے تھے کہ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت کر امام اکرمی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ حدیفہ تم آخری بار نبی علیہ السلام السلام سے کب ملے ہو تو میں نے کہا کہ کافی دن ہو چکے ہیں تو میری والدہ نے مجھے برا برا کہا کہ نبی علیہ السلام السلام سے اتنے دنوں سے تم نہیں ملے ہو تو میں نے کہا امی جان آپ اجازت دیں میں آج ہی جاتا ہوں نبی علیہ السلام السلام کی امامت میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں سے ملنے کے لیے میں آیا مغرب کی نماز آپ کی امامت میں ادا کی ادھر ہی بیٹھا رہا پھر عشاء کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی عشاء کی نماز کے بعد جب نبی علیہ السلام اسلام گھر جانے لگے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اتنی دیر میں ایک آدمی آپ سے گفتگو کرنے لگا سرگوشیاں کرنے لگا جب وہ کون ہوں میں میں نے نے نے نے کہا کہا آپ کیسے آئے ہو پوری بات بتائی تو تو نبی علیہ پہلے جناب اور ان کی والدہ کے لیے دعا کی آپ نے کہا غفر اللہ اللہ لکا تبارک و تمہارے گناہ گناہ بھی بھی معاف معاف فرمائے فرمائے تمہاری والدہ کے اس کے بعد کہا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے گفتگو کر رہا تھا میں نے کہا جی ہاں نبی علیہ السلام السلام میں نے دیکھا ہے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے یہ آسمان سے آنے والا وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نازل نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر میرے پاس آیا جن کے اتنے فضائل ہوں ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں ان سے محبت کو ہم عبادت کیوں نہ سمجھیں ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ کیوں نہ سمجھیں اور ان کے والد گرامی جناب علی ابی طالب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ فرمایا جناب علی رضی اللہ عنہ نے والذی فرق الحق و بارا النسم اس ذات کی قسم جس نے اس بیج کو زمین سے باہر نکالا پودے کی شکل میں جس کو کسان نے زمین میں گویا تھا مٹی میں چھپایا تھا اس کو مٹی سے باہر نکالنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام والسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق کہ تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض و دعوت رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ منافق ہوگا یہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے وہ جناب فاطمہ کی شان تھی اور اس سے پہلے جناب حسن حسین کی شان تھی اور یہ آل بیت میں سے ہیں اس لحاظ سے ان کی بڑی فضیلت ہے جناب امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں جناب زید بن اکرم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں زید بن اکرم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور مدینہ کے مابین ایک مقام خم میں خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں نبی علیہ صلاحۃ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و بیان کی اور پھر باب و نصیحت کی اس کے بعد فرمایا کیا فرمایا ہے لوگوں بشر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں میں ایک انسان ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام آپ شام کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں نبیوں کے بھی امام ہیں ولیوں کے بھی امام ہیں لیکن آپ ہیں بشر اور یہی تو آپ کی شان ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نوری تھے تو نوری ہو کے جہاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بشر ماننا اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے اتنا جہاد کیا اتنے رونے رکھے اتنی نمازیں پڑھی یہ آپ کی حقیقی شان ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ انما انا بشر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں آگے فرماتی ہیں یو شکو این رسول ربی فعجیب وہ وقت قریب ہی آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے میں تم میں دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتنی چیزیں میرے بھائیو دو فرمایا اولہما کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک فیہ الہدا والنور فرمایا ہدایت اسی میں ہے روشنی اسی میں ہے ہدایت کس میں میرے بھائیو آج ہم سے کئی مولوی کہتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ تمہارا کام فرمایا جب آل بیت کی باری آئی تو کیا فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میرے آل بیت خیال رکھنا لیکن ایک بات یاد رہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر بات ماننی ہے وہ قرآن پاک کی طرح ہے نہیں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت ہے مشن راہ کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کے نمازے ان کی ایک شان ہے ان کا ایک مقام ہے اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہے جناب حسین جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام والسلام کس سال فوت ہوئے جی میرے بھائیوں کس سال فوت ہوئے جی میں نے آپ کو ساتھ لے کر کرنا ہے اکیلے گفتگو نہیں کرنی جی آپ کس سال فوت ہوئے ہیں بس یہ پتا ہے بارہ نبی الاول سال کا نہیں پتا سال پوچھ رہا ہوں اگر یہ پوچھ لوں کہ کس اداکار نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے پھر تو سب کا جواب آئے گا افسوس کی بات ہے میرے دو تین باتیں آ رہی ہیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم محبت کا نعرہ لگانے میں سب سے آگے ہیں نبی سے محبت کا نعرہ لگانا ہو ہم سب سے آگے ہیں آل بیت سے محبت کا نعرہ لگانا ہو ہم سب سے آگے ہیں لیکن ان کی سیرت کیا ہے ان کے نام کیا ہے ان کا کردار کیا ہے ان کے اخبار کیا ہے ان کے حدیث کیا ہے اس معاملے میں ہم صفر ہیں اس سے پتا چلا کہ نعرہ محبت میں ہم سچے نہیں ہیں سچے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا جھوٹے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل طور پہ ہم اس میں سچے نہیں ہیں میرے بھائیو نبی علیہ السلام کی سال بہت ہو گئے سن گیارہ ہجری میں اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے سو چھتیس تو نبی علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں جی چودہ سو پچیس سال تو نبی علیہ السلام وسلام سن گیارہ میں فوت ہوئے ہیں فوت ہونے سے پہلے آپ نے کس کو خلیفہ مقرر کیا ہو گئے وادے میرے ساتھ رہو میرے بھائیو سن تیرہ سے لے کے تیس دن کا خلیفہ مقرر خلیفہ رہی اور انہوں نے فوت ہونے سے پہلے کس کو خلیفہ مقرر کیا کسی کو مقرر نہیں کیا انہوں نے چھ آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ یہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ مقرر کر دے وہ چھ لوگ کون تھے اچھا اچھا میں سے تھے جناب عثمان چھ صحابہ کرام جو اشرا مشرا میں سے ہیں انہوں نے ان کی کمیٹی بنا دی کہ یہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں گے چنانچہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا جناب عثمان نے فوت ہونے سے پہلے کس کو خلیفہ مقرر کیا جی کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے خود ہی جناب علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا جناب علی رضی اللہ فوت ہوئے کس سال فوت ہوئے جناب علی کس سال فوت ہوئے سن چالیس ہجری میں جناب عثمان کس سال فوت ہوئے تھے سن کتنے ماہ خلیفہ رہے چھ ماہ رمضان میں جناب علی فوت ہوئے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں جناب حسن رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دی اور جناب امیر معاویہ کے حق میں نسبردار ہو گئے اور یوں انہوں نے اپنے نانا یعنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام والسلام کی وہ پشین گوئی پوری کر دی نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے کون جناب حسن میرا یہ بیٹا سردار ہے فرمایا وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا اس کی وجہ سے اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی دو کن کے درمیان سلو ہوگی دو عظیم مسلمان گروہوں میں اور کن اور کون کروائے گا اللہ کروائے گا جناب حسن کے ذریعے یہاں پہ توحید بھی سمجھ نہیں دیے نبی علیہ السلام چاہتے تھے یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ جناب حسن سلو کروائیں گے لیکن آپ نے توحید کیا کہا اللہ سلو کرائے گا سبب کون بنے گے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ اور صلح کن میں ہوگی دو حسن رضی اللہ دو عظیم مسلمان گروہوں میں اس سے پتا چلا کہ جناب علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے اور جو جناب امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے اور یہ کون بتا رہے ہیں نبی علی سسم بتا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا دو عظیم مسلمان گروہوں میں سلو کا سبب بنے گا اور جناب حسن کے ذریعے سلو ہوئی جناب علی کے ماننے والے بعد امیر معاویہ کے حمیتی لوگوں کے درمیان تو پتا چلا وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اختلافات بڑے بہت کچھ ہوا لیکن وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان یہ کس سے ثابت ہوا اس حدیث سے ثابت تو میرے بھائیوں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ لو جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں خلافت انہوں نے چھوڑ دی ہے امامت انہوں نے چھوڑ دی ہے امارت انہوں نے چھوڑ دی ہے اب سن اکتالیس سے لے کر سن ساٹھ تک مسلمانوں کے خلیفہ کون رہے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب امیر معاویہ کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے اس زمانے میں مسلمانوں نے اس زمانے کی سپر پاور سے ٹکر لی اس زمانے کی سپر پاور کون تھے رومی رومیوں سے ٹکر لی ان کے ساتھ خوب جہاد ہوا ان کے اوپر خوب حملے کیے گئے اور میرے پیارے نبی علی فرمایا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی اور یہ جہاد کس نے کیا کس کی قیادت میں ہوا جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تو میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے بڑا تاریخی زمانہ ہے ان کے زمانے میں پہلی بار مسلمانوں نے رومیوں کے کیپٹل دار حکومت قسطنطینیہ کے اوپر حملہ کیا جی آج کے زمانے میں آپ یوں کہیں کہ آج کی سپر پاور کے دار حکومت کے اوپر جیسے حملہ کیا جائے کیا مسلمانوں جناب امیر معاویہ کے زمانے میں کیا گیا جناب امیر معاویہ کے زمانے میں سن انچاس ہجری میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے فوت ہو گئے کس سال فوت ہو گئے سن انچاس ہجری میں اور سن چھپن ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی لوگوں کے مشورے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میرے خلیفہ بننے والا میرا بیٹا